حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سنت ہے کہ آدمی مہمان کے ساتھ اسے رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک آئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاون